فائدہ تو ہو ہی جاتا ہے لیکن گناہ فائدے سے بہت بڑا ہے اس اعتِ کریمہ میں دو گناہ کبیرہ کا ذکر ہے ایک کا تعلق بغیر کسی واسطے سے کھانے کے ساتھ ہے پینے کے ساتھ ہے اور دوسری چیز جو ہے اس کا تعلق کمائی کے ساتھ ہے اور پھر اس سے ہر طرح کی چیز پر دونوں استعمال کی لی جا سکتی ہے یعنی جوا خمر یو خامر العقل کو کہتے ہیں جس سے عقل اپنی اصلی حالت کے اوپر نہیں رہتی دماغ صحیح کام نہیں کرتا اسی وجہ سے حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الخمر ام الفواحش اور ایک میں آپ کا فرمان ہے الخمر ام الخواحش تمام گناہوں کی جڑ ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے جتنے بے حیائی کے اور بڑے بڑے کام ہوتے ہیں وہ سب کے در پردہ پیچھے وہ شراب ہے شراب اہل عرب کے ہاں ان کی گٹی اور خمیر میں داخل تھا اور پورا ایک رواج تھا جیسے کہ فرض کرو ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج ہے چائے کا کہ ہر جگہ دفتر جاؤ گھر جاؤ مہمان آئے جائے بس ہر کسی سے چائے کا پوچھتے ہیں اور نہ پوچھنے والے کو تھوڑا سا مطلب کنجوس بخیل یا مہمان نواز نہیں ہے ایسا سمجھا جاتا ہے شراب اہل عرب کے عرف میں رواج میں تہذیب میں ایسے ہو گیا تھا کہ اگر کوئی بات اس کی نہیں کرتا یا اس کی محفل میں شریک نہیں ہوتا تو پھر بالکل ہی وہ معاشرے کا فرد ہی نہیں ہے کنجوس ہے وکیل ہے معاشرے سے کٹا ہوا بندہ ہے غلط بندہ ہے یعنی اتنا نظام الٹ ہو گیا تھا کہ برائی کرنے والے کو اچھا سمجھا جاتا تھا اور جو برائی سے بچ رہا ہو اس کو برا سمجھا جاتا تھا جیسے اب آپ دیکھ رہے ہو اسی طرح کی ترتیب ہے چونکہ ان کے خمر میں یہ شراب ان کے خمیر میں گٹی میں داخل ہو گیا تھا یہ عادت بن گئی تھی تو قرآن پاک نے آہستہ آہستہ شریعت نے آہستہ آہستہ اس کی حرمت نازل کی ہے ایک مقولہ مشہور ہے کہ فطام العادت اشد من فطام الوا عربی میں ایک مقولہ ہے کہ کسی سے عادت کا چھڑوانا وہ بچے کو دودھ چھڑوانے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے بچے کو دودھ چھڑانا بھی سخت ہوتا ہے کئی دن روتا ہے وغیرہ لیکن وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا سے جتنا کہ کسی سے اس کی کوئی عادت چھڑوائی جائے دیکھو نا چھوٹی سی عادت ہوتی ہے لوگوں کو سگریٹ پینے کی یا اس طرح اور وہ چھوڑنا چاہیں تو ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے نسوار کا جبکہ یہ اتنا زیادہ نشہ نہیں کراہت کے درجے میں ایک چیز ہے تو یہ بھی ایک عادت ہے عادت کو چھوڑنا یہ زیادہ سخت ہوتا ہے بچے کو دور چھڑانے کے مقابلے میں بھی اسی اصول کے تحت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الیکشن بنا کے بھیجے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا میں آخری پیغمبر ہوں راحت کے لیے بھیجا گیا ہوں سکون اور نفی کے لیے بھیجا گیا ہوں میرا پیغام ہر طرح کی خیر و برکت والا پیغام ہے تھا گناہ اور بہت بڑا گناہ جس کو قرآن نے فرمایا کبیر شراب اور جوا گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ ہے لیکن عادت بھی ان کی بنی ہوئی ہے پہلے سب سے عید یہ نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی کہ پھر جملہ تھوڑا بہت تمہیں اس میں فائدہ ہوتا ہوگا لیکن گناہ بڑا ہے اب پھر اس کے بعد سورہ کی عید نازل ہوئی یا لا وانتم حتی تعلم ما تقولون کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو اس سے کئی صاحب عرب گئے کہ نماز میں جب نہیں تو پھر ایک بری چیز ہے پھر آخر میں سورہ معاہدہ کی آیت نازل ہوئی فرمایا انم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون کہ یہ شراب یہ جوا یہ لاٹری وہ پورا ڈالنا وہ تیروں والا کام یہ سارے گناہیں شیطانی عمل ہیں ان سے بعد آ جاؤ تو کام نہ ہو جاؤ یہ شیطان کی طرف سے تمہیں یہ تیار کرتا ہے شیطان اور کام کراتا ہے تمہیں درمیان میں لڑائی پیدا کراتا ہے بہت پیدا کراتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں چنانچہ ان گناہوں کے نتیجے میں جھگڑے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر شرابیوں کے اور والوں کے یہ آخر میں سورہ مارکا کی عید نازل ہوئی پھر سب مدینہ جو آپ نے مشہور سنا ہوا ہے کہ وہ گلیاں بھر گئی تھیں بہنے لگی تھیں حتیٰ جو مٹکے ادھر ادھر رہ گئے تھے آپ نے ایک مکان پہ جمع کما کے خود توڑوا دیے تھے بس ختم تو یہ بری چیز ہے اور اس سے انسان اپنے فیصلے کے اوپر نہیں رہتا جو چیز شریعت نے حرام کی ہے وہ ہمارے لیے اسی میں فائدہ ہے کہ اس سے بچنا ہے اور جس چیز کو شریعت نے حلال طیب کہا ہے اس کے استعمال میں ہمارا فائدہ ہے انسان جو ہے وہ اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچتا ہے لیکن اس کی عقل ناقص ہے اس کے لیے اس کا سوچنا اپنے نفع نقصان کے اعتبار سے ممکن ہے وہ غلط ہے لیکن جس ذات نے یہ وجود بخشا ہے جو خالق ہے وہ ہم سے بہتر ہماری جسم کی غذائیت کے بارے میں ظاہری اعتبار سے اور روحانی غذائیت کے اعتبار سے بادیت کے اعتبار سے ایمان امار عقیدہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں یعنی شراب کوئی کسی کو فائدہ ظاہری طور پر دے بھی دے تو فائدہ تو ہر گناہ میں تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے اب ایک شخص ہے غریب کنگال ہے ادھر سے جا کے وہ بی مر گئی ہے فلان ہو گیا کسی کا بینک لوٹ لیا ادھر بات کے سے گھر رہ گیا بیوی کی شہادت اس کی ہلاکت جو ہے وہ اس کے لیے تو فائدہ ہی ہو گئی نا تو گناہ کیا اس نے باقا جاتا ہے گناہ کیا ہے لیکن اس کے گھر میں تو اتنے بڑے ہزاروں لاکھوں کے لٹڑیاں آ گئی ہیں تو فائدہ تو ہوا کوئی بھی گناہ ہوتا ہے اس کا تو جملہ گھر کو گھر کو ہوتا ہی ہے تبھی تو لوگ گناہ سے مبتلا ہوتے ہیں فائدے سے تو انکار نہیں ہے لیکن فائدہ انسان کے لیے وہ مفید ہوتا ہے جس کو شریعت نے مفید کہا ہو اور جس کو شریعت نے غلط کہا ہو وہ فائدہ غلط ہی ہوتا ہے چنانچہ طب نبوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ تو طب بیان کرنا نہیں ہے آپ کا تو تو آپ تشریحی پیغمبر ہیں مسائل بتانے والے پیغمبر ہیں طب تو بیان نہیں کرتے ہیں لیکن آپ نے کسی کسی موقع پہ طب بیان ہے جی کی بات شہد کی بات فلانی بات اس طرح کی آپ نے اس میں اس کی مضر پہلو بیان کرنا کہ چالیس سال کی عمر میں یہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے ستر سال اسی سال کا جسم لٹک جاتا ہے جریاں پڑ جاتی ہیں میدا جگر خراب ہو جاتا ہے عقل خراب ہو جاتی ہے اور <clears throat> سب سے بڑا نقصان کہ اس سے انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتی ہے اپنے محرم اور غیر محرم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کے حضرت اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جعفر سے پوچھو کہ آپ کو آپ آپ کی چار عادتیں کون سی اچھی ہیں حضرت جعفر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا ہے کہ حضرت علی کے بھائی جعفر سے آپ پوچھیں کہ جعفر کی چار اچھی عادتیں کون سی ہیں آپ حیران ہو گئے کہ عجیب بات ہے حضرت جعفر کو بلایا کہا بھائی بتاؤ آپ کی چار عادتیں اچھی کون سی ہیں کہا وہ تو میری اپنی ذاتی باتیں ہیں وہ میری کسی کو باتوں کو نہیں پتا چار آتے جو میری ہیں تو آپ نے فرمایا دیکھو جب رہی رائے ہیں اللہ پاک کو تو معلوم ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ سے پوچھیں آج تک وہ میری باتیں کسی کو نہیں پتا آج یہ راج پاش ہو رہا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کم ہوئے شراب کے دماغ معروف کر دیتا ہے تو میں کبھی شراب کی مجلس کے قریب سے بھی نہیں گزرا شراب کے پیالے تک کو بھی نہیں دیکھا بس دور سے جاتا ہوں دوسری چیز میں نے دیکھا ہے کہ یہ بت پتھروں کے بنائے ہوئے یہ کبھی نفع نقصان نہیں کرتے ہیں نہ کبھی کسی کو نفع دیتے ہیں نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں میں کبھی بت پرستی کے شرک کے قریب ہی نہیں گیا یہ سب کچھ اللہ تعالی کرنے والے ہیں اور تیسری چیز کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میری بیٹی کو میری بیوی کو میری جوان بہنوں کو بے پردگی کیا ان کا دوپٹہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے مجھے اتنی غیر آتی ہے تو جب یہ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی بیوی اور بیٹی بہنوں رشتہ دار زیران محرم بچیوں کہ دوپٹہ دوسرا دیکھ لے تو میں برداشت نہیں کرتا ہوں تو میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا کہ وہ بھی کسی کی بہن ہوگی کسی کی بیٹی ہوگی کسی کی کچھ رشتہ دار ہوگی اور اس کو بھی ایسی غیرت ہوگی تو میں نے زنا کا سوچا بھی نہیں کہ مجھے اس طرح اپنی بہنوں پر عزل غیرت آتی ہے چوتھی چیز کہ جھوٹ سے ذلت ہوتی ہے رسوائی ہوتی ہے خواہی ہوتی ہے جھوٹ بولنے سے جو کچھ بھی مرحلہ آیا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا حتیٰ کہ میری یہ عادت بنی کہ کبھی بھولے سے بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا کتنا میں بابا یہ میرے وہ چار ہوتے ہیں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں توبہ کر لے گا اللہ معاف کرے گا پھر اگر غلطی ہوئی پھر یہی بات ہے کوئی یہ بات قبول نہیں پھر توبہ کر لے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ لیکن اگر چار پانچ مرتبہ یہی کیا اب شرابی بن گیا وہ آدھی بن گیا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا اب وہ اس کیفیت اہمیت میں آ گیا حدیث میں آپ نے سنایا ہے کہ شراب شرابی اور ایمان یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اور مقدس انتنا یہ مقدس راتیں جو ہے یا رمضان یا مقدس امکنہ حج کے ان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی یہ اتنا بڑا رمضان ہے اللہ یہ کہ پھر صحیح سختی توبہ کرے تو بری عادت بری مجلس برا معاشرہ اور ماحول یہ انسان کو نقصان دیتا ہے ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے سود سے لوگوں کو بچانے کے لیے شرک سے بچانے کے لیے ظلم سے بچانے کے لیے شراب سے بچانے کے لیے اور رسومات جاہلیت سے بچانے کے لیے مجھے اللہ پاک نے بھیجا ہے ان سب چیزوں سے مجھے بھیجا ہے کہ منع کریں شرک نہ کریں ظلم نہ کریں سودی لین دین سے لوگوں کو اپنے پنجے میں نہ جکڑیں اور شرابی اور اس طرح کی عادتوں سے رسومات جاہلیت جو ہمارے رائج ہیں تو یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور میں نے دوسروں کو منع کرنا ہے یاد رکھو ہاں وہ نیکی کا کام ہو نیکی کا کام ہو لیکن اگر ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے وہ کوئی نیکی نہیں ہے اور بظاہر وہ نیکی ہے اس نیکی پر سوال کے بجائے ہفا ہوتا ہے سزا ہوتی ہے اب ایک شخص دیکھو اچھے طریقے سے بوزو موزو وغیرہ وغیرہ بنا کر صحیح ترتیب سے خوشبو لگا کر صاف ستھرا قبلہ روک جگہ صاف مکان صاف بدن صاف این نماز پڑھ رہا ہے کہ جب سورج کا سینٹر ہوتا ہے حدیث میں منع ہے تو اب یہ سب کچھ اس کی نیکی کے ماہر ہے لیکن یہ نیکی قبول نہیں ہے کہ ہماری اس ترتیب کے مطابق نہیں وہ وفا جس میں وہ خوش جس وفا میں وہ خوش نہ ہو وہ وفا خوش نہیں جس جفا میں وہ خوش ہو وہ جفا ہی نہیں جس وفا میں وہ خوش نہیں ہے وہ تو نہیں ہے اور جس بظاہر زیادتی ہو رہی ہے تو فاق گردنے کاٹی جا رہی ہیں بظاہر تو زیادتی ہو رہی ہے علاقے تباہ ہو رہے ہیں مویشیاں جلائی جا رہی ہیں اور خوش میں تباہ ہو ہو جبا ہیں لیکن جس جفا میں وہ خوش ہو وہ جفا ہی نہیں کیونکہ اس کا حکم ہے اس کا پی ہو رہا اور اگر وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ خلاف ہو رہا ہے تو وہ کوئی عبادت نہیں اس کی یہ تمام دوستوں ہمارے معاشرے کے رسوخ جن کو ظاہری طور پر عبادت کی طاقت اڑائی جا رہی ہے تیجا ہو رہا ہے اسلام ہو رہا ہے عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ رسم پر عمل ہو رہا ہے اور اس پر جب رسم پر عمل ہو اس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا بلکہ احکام ہوتا ہے کئی لوگوں کو دکھلانا ہوتا ہے فلانا کرنے کو بھی نہیں ہوتا چلو جنازہ پڑھ لیتے ہیں بیوی کے لیے سارا دن حضرت حضرت حضرت حضرت کرتے کرتے کرتے وہ سامنے ہو گئے ایک کو دیکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے چل بھائی وہ ہو گئے جنازہ یہ کیا اخبار میں فوٹو آ جائے ہم بھی تمہارے ہیں بھائی کچھ خیال کرنا ہے تو مستقبل میں کوئی حالت اچھی ہو گئی تو فرمایا کہ یہ سب نہ قابل تھا شراب پینے والا بیچنے والا خریدنے والا لاد کر لانے والا نچوڑنے والا حساب و کتاب میں سب ایک ہی طرح کے حکم میں ڈالے اور یہ مضر چیز ہے یہ مضر چیز ہے کہ اس میں انسان کا روحانی بھی نقصان ہے ادھر ختم ہو جاتی ہے حیا ختم ہو جاتی ہے اور جسمانی بھی نقصان ہے دیکھو دوستو ایک اصولی بات ہے طب ہمارا موضوع نہیں ہے آپ مجھ سے دنیاوی امور دور میں بہتر جانتے ہیں جتنی یہ خلاف شرح چیزیں ہیں بظاہر استعمال کر کے انسان سمجھتا ہے میں مضبوط ہوں تکڑا ہوں بادشاہ سا ہو گیا ہوں اتنا کبھی ہوں یہ صرف اور صرف خوب بھی خدمت کرتی ہے خوب دوڑتا ہے اور جس سے انسان سمجھتا ہے کہ مرد سمجھو کہ قوت بارہ میں بار میں قوت محسوس کر رہا ہوں یہ سب عرض دور کی چیز ہوتی ہے اس کے بعد یہ رگیں جام ہو جاتی ہیں جن کو غیر مصنوعی طریقے سے خون کی سپلائی کا دورانیہ تیز کیا گیا وہ میں گزر ہے قدرتی چیز دکھاؤ گا کہ دیسی گھی سے شدت بڑھتی ہے مکھن سے شدت بڑھتی ہے شیر سے شدت بڑھتی ہے ان چیزوں کو استعمال کرو جو ہمیشہ کے لیے ہے اور صحیح فارمی جانور نہ ہو دوسرے جانوروں بکرا بکڑا ہو بلوا ہو ان کے گوشت سے شدت بڑھتی ہے تو یہ قدرتی چیزیں ہیں اور فردے جو غیر اسلامی چیزیں ہیں شراب ہو تھا دوسری چیزیں ہوں کہ بھنگ ہو یا جو جو بھی انسان کو نشہ دے رہی ہے چیز وہ سب غلط ہے ناجائز ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کے لیے وہ زیر دہلم خمیری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی یہ سمت میں رہتے تھے جہاں سردی زیادہ ہوتی تھی حضرت کی خدمت میں حاضری ہے عرض کیا کہ ہم صحاب کے لوگ ہیں اور سردی ہمارے علاقے میں بہت ہوتی ہے تو سردی سے بچاؤ کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ گندم کا شراب بنایا ہوا ہے تھوڑا وہ پی لیتے ہیں پھر ہمیں زیادہ سردی نہیں لگتی آپ نے فرمایا کہ وہ نشہ ہو جاتا ہے اس سے جو نشے والی چیز بناتے ہو کیسے بناتے اس نے فرمایا کہ یہ شراب ہے اور پینا جائز نہیں یہ حرام ہے ایک کپڑا پینا بھی ہے دھون پینا بھی جائز نہیں ہے جو چیز زیادہ پی کر نہ کرے وہ تھوڑی پی کر بھی اسی طریقے سے حرام ہے وہ تو کہنے لگا حضرت میں لوگوں کو اگر منع کروں گا وہاں جا کر تو وہ رکیں گے نہیں شراب پھر بھی پیئیں گے وہ جو گندم کا بنائے ہوئے وہ پیئیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو یہاں سے لے جاؤ یا وہاں جماعت تیار کرو اور ایسے لوگوں کے خلاف جماعت کرو جو شراب پی کر اور سردی کو دور کر رہے ہیں پھر جواب بنائیں گے بنائیں گے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے مقصد یہ کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں جہاں کا حکم ہو گیا کہ ایسے لوگوں کو روکو کہ وہ یہ گناہ نہ کریں کہ اس سے معاشرہ خراب ہو جائے دوستو جتنا نظام درد کر رہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ قتل و قتال یہ سب کے پیچھے جو اصل وہ چیز جو ان کو کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں خراب ہے اور اتنا عام ہوگا اور یہ ہمارے حکمران یہ کچھ اصول اور ضوابط اور اور ان کے اجلاس کے کچھ منصوب لے کر آتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں اور دوسرا پہلے سے زیادہ خیر خواہ بن کر آتا ہے کہ یہ تو ملا کو یہ صدر تو ملا کو اور کام کر رہا ہے میں کروں کروں گی یا یا گا کیا کروں گے یہ ترتیب ہو رہی ہے اس میں معاشرے کو بے حیا بنانا ہمارے ہر بادشاہ کے منشور میں یہ بات داخل ہے کہ ان کو بے حیا بناؤ ان کے لیے خوب سرگاہ بناؤ بے پردہ لڑکیوں کو سرگاہ میں گھماؤ اور شراب کے محفلوں کو عام کرو تاکہ معاشرہ لٹ جائے بکھر جائے ختم ہو جائے یہ ترتیب ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایمان والا اور شراب یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی ان سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے ہاں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی علیہ وسلم فرمایا کہ خان نام لوگ دوسرا رکھ لیں گے جیسے دیکھتے نہیں ہو سودی لینڈ بینک کے ناموں کو کیا سے کیا لوگوں نے رکھ دیا سود سود تو ہی ہے ایسے ہی شراب کو کیا سے کیا نام دے دیا جائے پھر بھی وہ شراب شراب ہی ہے اور اس سے بچنا ایمان والے کے لیے ضروری ہے ایک ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے طاقت کے لیے اس کو نبیز کہتے ہیں نبیز صبح کے وقت نماز کے بعد کھجوروں کے چند دانوں کو بھگو دیتے ہیں پانی میں یا انگور کے کشمش کے دانوں کو بھگو دیتے ہیں اور اصل کے وقت آپ اس کو نوش فرماتے تھے صرف وہ میٹھا ہی ہوتا ہے پانی اور اصل کے وقت بھگو دیتے تھے ساری رات بگوایا جاتا ہے تو صبح کے وقت آپ اس کو یعنی وہ کھجورے یا کشمش اس کا پانی پی لیتے اور کھجورے اور کشمش تناؤ فرما لیتے اس کو نبیز کہتے ہیں ہمارا علاقہ یا سعودی عرب کا علاقہ وہ ایک ہی علاقہ ہے اس سے زیادہ تاخیر میں پھر وہ چیز جائز نہیں ہے یہ حد تک تو شربت ہے اور شربت مقبی بھی ہے مفید بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ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 اور کچھ فائدہ تو ہوتا ہے لوگوں کو لیکن گناہ ان کا فائدے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے کل بھی عرض کیا تھا کہ کوئی بھی گناہ ہو تو پھر جملہ اس کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے کوئی بھی ہو آپ کوئی چوری کر رہا ہے ڈاکہ ڈال رہا ہے کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا کوئی بھی بھلے اس کا مستقبل میں تو نقصان ہی نقصان ہے لیکن ایک عارضی طور پر فائدہ سو محسوس ہوتا ہے قرآن نے بتایا کہ فائدہ کی خاطر آدمی پھر سارے گندے کام کرتا رہے وہ بعض فائدے والے بظاہر کام تو ہیں وہ لیکن گناہ ان کا اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے گناہ کبیرہ ہے جیسے آپ حدیث میں آتا ہے کسی کی زمین قبضے میں کر لی ناجائز طریقے سے اور وہ فائدہ تو ہے کہ زمین اس نے قبضے میں کر لی ہے لیکن ایک بالش زمین کسی غیر کی قبضے میں کی تو سات زمینیں نیچے وہ جہنم میں دھنسنے کا عذاب اس کو ہوگا فائدہ دنیا میں تو ہوا فائدے کی وجہ سے کسی چیز کا حلال ہونا یا اسلام اس کا جواز کا فتویٰ دے یہ فیصلہ فائدے کے اوپر نہیں ہوتا اصلی اور دائمی فائدہ جس چیز میں ہوتا ہے اور انسان میں جھگڑا نہیں ہوتا اس کی صحت صحیح رہتی ہے ہر لحاظ سے معاشرے میں مقبول بندہ ہوتا ہے نیک نام ہوتا ہے وہ چیزیں اسلام نے بتائی ہیں بے شک ان میں بظاہر فائدہ محسوس نہ بھی ہو رہا ہو لیکن حقیقت وہ فائدہ ہوتا ہی ہے تو فرمایا کہ بے شک ان چیزوں میں لوگوں کو فائدہ محسوس ہو رہا ہو لیکن گناہ ان کا بڑا معاشرہ خراب ہوتا ہے شراب جیسے پینا حرام ہے نجس ہے ایسے ہی اس کا ظاہری طور پر کہیں لگ بھی جائے تو اس کا نجاست غلیظہ کا حکم ہے یعنی جس طرح پیشاب کا کھانا انسان کے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے کپڑا اسی طریقے سے شراب کا کپڑا بھی لگ جائے تو انسان کا جسم یا وہ کپڑا یا جنا لگا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے وہ برتن جس میں شراب پیا جائے یا بنایا جائے حدیث میں آتا ہے وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا اس کو توڑنے کا حکم ہے وہ مٹکا ہو وہ بوتل ہو یا جو کچھ بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مٹکے اور یہ برتن اور یہ چیزیں توڑی تھیں عرب اس زمانے میں کدو بڑا سا اس کے اندر سے خالی کر کے اس میں شراب بناتے تھے ایک مٹکا ہوتا تھا مٹی کا اس کو ہرا رنگ دیتے تھے پھر اس میں شراب بناتے تھے ایک وہ درخت کی جڑ تھی نیچے سے اس کو یوں توڑ دیا پھر اس کو گھڑا بنایا پھر اس کے اندر شراب بنا دیا تین چار طرح کے برتن تھے جن میں عرب شراب بنایا کرتے تھے شراب حرام ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا کیونکہ یہ برتن معروف تھے اور ان کو دیکھ کر سمجھا جاتا تھا کہ ان میں شراب بنایا جاتا ہے اب بے شک یہ برتن نیا بنا ہے اور شراب اس میں ایک دفعہ بھی نہیں ڈالا گیا لیکن ابھی ابھی شراب حرام ہوا ہے لوگ ان برتنوں کو جانتے ہیں تو جیسے کوئی دیکھے گا نا کہ وہ برتن ہے تو فوراً سمجھے گا ہاں یہ شراب والا برتن ہے اب بھی ادھر آپ کے حجی قدم صاحب کے علاقے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اوپر سے چشمے کا پانی آتا ہے اور وہ اس کے قربانی کے لیکن لکڑوں کو گول گول کاٹا ہوا ہے اور پھر اس سے مختلف برتن بناتے ہیں لکڑ کے اس میں ڈونگے بھی ہوتے ہیں گلاس بھی ہوتے ہیں تو وہ برتن بھی اسی طرح لکڑ کے جڑ کے تنے کے وہ بنائے جاتے ہیں اس میں شراب بنایا جاتا تو مطلب یہ ہے کہ وہ برتن بھی نجس ہو جاتا ہے پاک نہیں ہو سکتا اس چیز سے آپ شراب کی حرمت اور غلازت اور ناپاک ہونے کا اندازہ لگائیں کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو سات مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا ایک مرتبہ مٹی استعمال کرنی چاہیے بھلے آپ کوئی صابن وابن بھی استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایک مرتبہ مٹی استعمال ضروری ہے حدیث میں آتا ہے اور اس پر اب تو موجودہ تحقیق ہوئی کہ جب تک مٹی استعمال نہ ہو تو وہ کتے کے مضر جراثیم برتن میں رہتے ہیں اور جب مٹی استعمال ہو جائے تو وہ مضر جراثیم ختم ہو جاتے ہیں یعنی غریب چیز ہے نجس لین ہی ایک برتا جس برتن میں اس نے منہ ڈالا سات مرتبہ دھونے کے بعد وہ برتن پاک ہو گیا بلی کا برتن تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو گیا گدے کا برتن تین مرتبہ دھونے سے پاک ہو گیا لیکن شراب کا برتن کبھی بھی پاک نہیں ہوگا اس کو بڑھنے کا ہوگا کتنی گہری چیز ہے مضر ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان جو نفیس طبیعت اللہ پاک نے طبائع مختلف بنائے ہیں نا تو بعض لوگ ذرا سی بدبو بھی پسند نہیں کرتے اور بعض بدبو کے اندر پڑے رہتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تو اسی طرح طبائع مختلف ہیں بعض لوگوں کو اب سگریٹ سے کتنی نفرت ہے بعض بڑے مزے سے پیتے ہیں نم پیروں سامنے دھواں لگا دیتے ہیں اور شوق پورا کرتے رہتے ہیں طبائع مختلف ہیں مزاج مختلف ہیں جس شخص کی جتنی نفیس طبیعت ہوگی وہ اتنی نفیس چیزیں پسند کرے گا اتنی اچھی چیزیں پسند کرے گا صاف ستھری چیزیں پسند کرے گا اور ان گندی چیزوں سے وہ اجتناب کرتا ہے تو یہ سب سے گندی چیز ہے اور جو جو چیز گندی ہوتی ہے وہ اتنی ہی انسانی ظاہری صحت کے لیے بھی مضر ہوتی ہے اور روحانی صحت کے لیے بھی وہ مضر ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ نجس نجاست غلیظہ ہے شراب نجاست غلیظہ ہے اور کپڑوں پر لگ گئے تو وہ اسی طریقے سے جیسے کہ پتھانا وہ چیز لگ گئی دھو دھو کر اس کو پاک کرنا ہے داغ رہ گیا کپڑے پر کپڑا نہ پاکی ہے پاک کے حکم میں نہیں ہوگا اس کو دیکھنا لے جانا پینا پلانا مجلس میں شریک ہونا بہت بڑا گناہ ہے اس سے اطناب ضروری ہے اخلاق انسان کے ختم ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ انسان کھلونا بن جاتا ہے بے وقوف کی طرح باتیں کرتا ہے صحت بھی کھو بیٹھتا ہے اور جھگڑا بہت کرتا ہے گندی گالیاں وغیرہ اس کو تمیز ہی نہیں رہتی کہ انسان کا دماغ اپنے قابو میں نہیں رہتا اس لحاظ سے وہ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بیان فرمایا کہ کسی خاتون اپنے رشتہ دار کے گھر گئے تو وہ خاتون انگوروں کو کشمش کو جوش دے رہی تھی پتا رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو بعد کشمش کو پکاتی ہوں نا تھوڑا جوش آ جاتا ہے پھر اس کا شیرہ جو ہے وہ بچے کو پلاتی ہوں تو وہ آرام سے سو جاتا ہے وہ کھانستا بھی نہیں ہے اور سو جاتا ہے تسلی سے بھی آپ نے فرمایا دیکھو حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے یہ قریب منسک ہو جاتا ہے یہ نشے کے قریب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ پھر وہ نشے کی وجہ سے سو جاتا ہے کبھی بھی یہ چیز نہ پلاؤ میں مطلب ہوتا ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا لیکن حرام چیز میں شفا نہیں رکھی اللہ پاک نے اس چیز سے بچاؤ آپ حضرات کو پتا ہوگا دیہاتوں میں خصوصاً یہ ہمارے جو سرحد والے سائڈ کے لوگ ہیں جس میں اٹک بھی داخل ہے کہ پوسٹ کی کاشت یہی جو مسئلہ ہے پورا دنیا کا تو خواتین جو ہے وہ پوسٹ کا ڈوڈا اس کا کاوا بناتی ہیں اور پھر بچے چھوٹے نہ مولود کو دو تین قدرے پلا دی اور وہ آرام سے سارے جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ رکر کی ترتیب سے اس کو سلانا ہے بچے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ روتا ہے تکلیف کے بغیر بچہ نہیں ہوتا یا وہ بھوکا ہے یا اس نے پیشاب کیا ہوگا یا کہیں اس کو درد ہے یا پیشاب کرنے کے اس کے کپڑے گیلے خراب ہوں گے تب وہ روتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیرہ بچے کو پلانے سے منع فرمایا تو یہ حرام چیز ہے اور اس میں کہاں شفا ہے اللہ پاک نے طیبات میں شفا رکھی ہے طیبات چیزیں استعمال کرو جو پاکیزہ ہیں تو ان پہلی چیز جو تفصیل سے عرض کر دی ہے یا سلون کامل ہم اس میں آخری ایک بات بتانی ہے کہ موجودہ وغیرہ جانتے ہیں ان دوائیوں میں تقریباً سب میں جو پانی والی ہیں انگریزی دوائیوں میں بھی کافی حد تک الکوہل کی کسی حد تک کوئی ترتیب استعمال کی جاتی ہے ان دوائیوں کو حیات میں رکھنے کے لیے کہ یہ زندہ رہے اس کے لیے جواز کا خطرہ ہے رہی بات جو پرانے زمانے کے حکیم اطبا تھے تو وہ اس چیز کو حیات کے ساتھ رکھنے کے لیے شہد استعمال کرتے تھے تو اب شاید خود ہی حیات ہو بیٹھا ہے اتنا زیادہ مطلب ہے کہ بہت فراد ہو گیا کہ شہر کی اپنی زندگی کوئی نہیں ہے تو شہد جن دوائیوں میں ملایا جائے گا تو ان کو کیسے وہ حیات دے گا اللہ ماشاء اللہ اگر اصل مل جائے تو اب آخری بات کہ اسی طریقے سے خوشبو میں بھی ملایا جاتا ہے بارہ مارکن کے بھی جواب میں کوئی تلاب نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ انسان اچھا تر استعمال کرے جو خوشبوؤں میں الکوہل یا دوائیوں میں ملایا جاتا ہے وہ ایک عام ترکیب کا ہوتا ہے کسی گھاس کا بنا دیا مولی کا بنا دیا گاجر کا تاکہ ان کو وہ تو وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے علماء مفتیان حضرات نے ان خوشبوؤں کو اور ان دوائیوں کو جواز کا درجہ دیا ہے یاد رکھو یہ دوائی تو ممکن ہے بعض دفعہ مجبوری بھی بن جائے کہ وہی استعمال کرنی پڑے لیکن جائز بعض بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں بہتر نہیں ہوتی تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہم وہ الکوہل والی خوشبو استعمال کریں جائز ضرور ہے لیکن آپ عمدہ عطر استعمال کریں اس کی خوشبو دیر پا ہے اور اصل سنت ہے عمدہ عطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر عطر استعمال کیے وہ مشک ہے اور عود ہے امبر اور کبھی کبھی آپ نے گلاب استعمال فرمایا ہے لیکن آپ کی اصل پسندیدہ چیز جو ہے وہ مشک اور عود تھی تو وہ بے قابل ہوتی ہیں اور انسان کی صحت کے لیے مفید بھی ہوتی ہیں یہ جو سب سے عمدہ چیز مرد کی طاقت کے لیے کرتی ہے اس میں مشق اور اکبر استعمال ہوتا ہے تو چلو وہ کھا تو نہیں سکا وہ بادشاہ کی خوراک اب کے رہ گئی تو وہ عمدہ خوشبو سو بھی کبھی دو پھر جملہ پیدا ہوگا اربوں کے لیے روز کی تصویر رولنے سے ان کے خون کا بڑھتا ہے تو چلو تصویر نہ حاصل ہوئی سعودی سفیر اور ان حضرات کی جان جانبازیں عود کی ہیں ہر لحاظ سے ان خوشبو کا فائدہ ہے انسان اور خصوصاً مرد کے لیے اور ان یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اتنی مہنگی بھی ہیں الکوہل والی خوشبو ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر سے لگا گیا ہے اور دفتر تک پہنچنے کے لیے وہ ختم پھر گاڑی میں اور رکھنی پڑے گی جیسے کئی لوگوں نے کنگھی رکھی ہوتی ہے اتر جو ہے وہ اصل وہ نہیں ختم ہوتا دھونے کے بعد ختم نہیں ہوتا وہ قدرتی چیز ہوتی ہے تو آپ کو بتا دیا دوائیوں کا مسئلہ خوشبو کا مسئلہ اور شراب کی تمام چیزوں کا جو انسان جتنا زیادہ اگتا ہو وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے ہر لحاظ سے فائدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بابران نے نقل کیا ہے کہ شرابی شخص اپنی نصف عمر کو ختم کر دیتا ہے نصف زندگی کو ختم کر دیتا ہے اور آپ دیکھیں پڑھے ان چیزوں کو یہ کیسے بنتی ہے کہ جب یہ ڈالا گیا کھجور وغیرہ ڈالی گئی پانی میں پانی پہلے ابلے گا بدبو ہوگی اور پھر اس کے بعد سب پانی میں کیڑے بن جائیں گے جب کیڑے پل گئے صحیح ہو گئے اس کو پھر نچوڑیں گے یہ سب سے عمدہ شراب ہے اور اگر کیڑے مر گئے ختم ہو گئے پھر وہ ترتیب اس کے بعد بنتی ہے سرکی کی تو یہ جو سب سے مفید یا گندے لوگوں کی جو غذا ہے جس میں صحیح کیڑے بنے سب سے مہنگا شراب وہ اس کا کھجور کا اور انگور کشمش کا ہوتا ہے وہ کیوں اس میں کیڑے بہت بڑے بڑے بنتے ہیں پھر گندم کا یا مولی کا گاجر کا فلام کا اب تو تمام چیزوں کا گویا کہ وہ آپ سے نکالا جا رہا ہے شراب بنائی جا رہی ہے اور ایک نفیس طبیعت کیسے ذرا اس کی مکھی چاول گر جائے تو انسان برداشت نہیں کرتا کہ یہ حدیث میں آیا تھا وہ کہ اس کو پی لو لیکن لازمی نہیں ہے آپ کو اختیار دیا شریعت نے آپ کو مزاج کہتا ہے پی لیں مزاج کہتا ہے کہ یہ بڑی عمدہ دودھ پتی تھی آج اخبار میں آیا ایک شوہر نے بیوی کو کہا کہ دودھ پتی بنا دو اس نے کہا کوئی نہیں ٹائم اس نے کلاڑی کے ساتھ بیوی کو ختم کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ایسے شور تھا بڑی قسمت کے بعد اس کو آج اچھی پتی مل گئی اس میں مکھی گر گئی تو آپ وہ مچھلی کو ڈبو کے پی سکتا ہے شریعت نے اجازت دی کہ وہ شفا اور وہ دوسرے گندا برابر تو لیکن ضروری نہیں ہے جب مکھی گر جائے مچھر گر جائے انسان کے اللہ پاک نے طبیعت اتنی نفیس بنائی کہ وہ چیز پسند نہیں آئی آٹے میں ذرا سی کیڑیاں بن جائیں اور کسی اور سبزی میں تو اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں اور ادھر یہ کیسا معاشرہ ہے کہ سارے کیڑوں کی پیداوار اس معاشرے کو پلایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے اور سب سے عمدہ بڑے بادشاہوں کی غذا یہ کیڑے اور اللہ پاک کا نظام ہے نا جو جتنا گندا ہے اس کو کیڑے پلائے اور جو اچھے نیک لوگوں کو اچھی اچھی غذا کھلائے ایک جرمنی ڈاکٹر نے تجزیہ رکھا ہے کہ اگر نصف شراب پانے یورپ جرمن میں بند کر دیے جائیں میں اعتماد سے کہتا ہوں کہ نصف شفا خانے خود بند ہو جائیں گے ضرورت ہی نہیں ہوگی اسپتال کی کہ سب سے زیادہ مریض وہ اسپتالوں کے اندر شرابی آتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ہو گیا تب تک لڑائی بھی ہو گئی اس کے علاوہ کسی کا میدا خراب کسی کا جگر خراب کسی کا پیٹ خراب سارا نظام اس سے معروف ہو جاتا ہے سب سے زیادہ انسان کے وجود کا انسان کے لیے وہ اللہ پاک اور اللہ کا رسول ہے وہ اللہ کی شریعت ہے جو چیز اللہ پاک نے اللہ کے رسول نے شریعت نے انسان کے لیے مضر بتا دی وہ پوری دنیا کے ڈاکٹر سائنسدان جو کچھ بھی سب اس کو کو جس شریعت نے مضر کہا یہ مفید کہتے ہیں وہ مفید نہیں ہو سکتی مفید وہی ہے جس کو شریعت نے پاک کہا مفید کہا تو یہ شراب کی بات دوسری بات ہے جو اب تو دیکھو دوستو یہ تین چیزیں شریعت نے سب سے بری کہی ہیں ایک شراب اور دوسرا جوا اور تیسرا سود اس وقت پوری دنیا کا جو کتب بھول رہا ہے ان تینوں گندی چیزوں کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ شراب جس کو شریعت نے سب سے زیادہ نجس اور گندی چیز کا جس برتن میں ڈالا گیا وہ برتن پاک نہیں ہوگا اس کو توڑ دو تو اور اس مجلس میں کوئی شریک ہو گیا وہ انہیں میں لکھ دیا گیا کتنی گندی چیز ہے لیکن آپ دیکھو کہ لسنس بر لسنس در لسنس اور مسلمان مسلمان ان کو جب یہ اسلام آباد کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو جب باہر کے کسی ملک کا برما کا یا اس طرح کے جدا ملک شراب کے لے جانے فروخت کرنے کا لائسنس مل جائے تو وہ پورے علاقے کی دعوت کرتا ہے کہ مجھے سب سے بڑا کاروباری چیز مل گئی ہے یہ آپ کے بلو ایریا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ممکن ہے ہمارے پڑوسی بھی ہوں اور وہاں سے لائسنس لے کر تو شراب کا آمد و رفت ہو یہ جو ہو جائے اور پیسی میں تقسیم اور ادھر ادھر جب کرنا ہے تو وہ پورے علاقے کی دعوت کرتے ہیں کہ ہم کو سب سے بڑا کاروبار مل گیا یہ اور راتوں رات پھر بنگلے حیران نہیں ہوتے لوگ تو بےچارے تیس تیس سال مر کر کر کے کر کر کے کوئی کس نے کٹائی کوئی تنخواہوں میں کٹایا کوئی کیا کیا بڑی مشکل سے ایک دے دی اور اس اس کو کو بھی سنبھال سنبھال رکھنا ہے ہے ابھی تنخواہ بڑی مشکل سے ایک پوری زندگی کی توانائیاں توانائی کر دی اور اس نیک بابے نے ایک مکان بڑی مشکل سے بنایا اور جن کو انگلش کے دو لفظ نہیں آتے صرف اپنی گاڑی مشکل سے چلانا جانتے ہیں وہ بھی ٹھیک مانگ چلائی ہوئی اور راتوں رات ان کے اتنے بڑے بڑے بنگلے بن گئے اور نئی سے نئی گاڑی ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی دوستو ان کے در پردہ کاروبار یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہے اسلام ہے ہے حدیث میں آتا شراب اور ایمان دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی جو شرابی ہے وہ ہماری شریعت امت یہ نہیں ہے وہ اس کو ماں بہن کا پتہ نہیں معاشرے کا پتہ نہیں اپنے اخلاق کا پتہ نہیں سب کچھ تو دوسری چیز معاشرے کو عمدہ اور ترقی دینے کے لیے جو لاٹیاں انعامی بام انعامی سکیمیں یہ پرزبوں خلاف یہ سب دوست کو لاٹری ہے یہ سب جوا ہے یہ سب سود کی قسم ہے جو شخص سے جتنا بچا اتنا کامیاب ہوگی اور تیسری چیز سود لین دین ہم کے کسی کے کتنی مرتبہ میں اس موضوع پر بات کر چکے ہیں مکہ مکرمہ میں میسرا یہ تقسیم کے معنی میں جب لیا جائے تو دس تیر تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن سات ہجری میں عمرت القضا ادا فرمایا تو آپ پڑھیں وہ واقعہ آپ تباخ فرما رہے تھے تو تباخ کے دوران آپ نے یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بہت بہت اللہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ان کے انہوں نے بہت تو بنائے تشبیہ بنائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں تیر دی ہوئی تھے قسمت آزمانے کے تیر ابراہیم علیہ السلام کی شبی بنا کے ہاتھ میں اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ تصویر بنا کے ہاتھ میں قسمت اور زمانے کے تین جس کو قرآن ایسا کہا تو یہ اب کرتے کیا تھے ایک تھیلا بنا ہوا تھا اس میں دس تیر وہ رکھتے تھے ایک دو تین چار پانچ سات تیر تو حصے والے ہیں تین تیر جو ہیں وہ ان پر زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے دس آدمی اب حصہ ملائے ایک اونٹ خریدا گیا سب برابر حصہ ملایا سب لوگوں نے سو سو فرض کرو روپیہ ملایا ہزار روپے کا اونٹ آ گیا اور تین اس تھیلے میں دس ان پر سات نمبر جو ہے اس پر گوشت ملے گا اور تین نمبر والوں کو گوشت نہیں ملے گا اب جی چلو آؤ قسمت آزماؤ دیکھو وہ دیہاتوں میں بھی بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے لاٹیاں کرتے ہیں نا کسی میں سے نکالتے ہیں کسی میں کوئی ٹرک سے نکالتے ہیں کسی میں کوئی کیا چیز ہے بچپن سے یعنی کہ جوئے کی عادت ڈالتے ہیں کہ یوں قسمت آزماؤ قسمتیں یوں نہیں بنتی ہوتی جس طریقے سے لوگوں نے جو اپنی قسمتوں کو اس سے قسمتیں بگڑتی ہوتی ہیں تو وہ پھر تیر نکالتے ہیں تیر نکالتے ایک نکلا دو نکلا کسی کا خالی نکلا قسمت انسان کچھ بھی نہیں نکلا اس کو پھر رسوا کرتے تین بندے ایسے ہوں گے جن کا کچھ بھی نہیں نکلے گا ساتھ کا تو کچھ نکلے گا کچھ خود کرتے تقسیم کرتے تھے اس طرح اب ان کو دلا دیتے کہ تمہارا تو کچھ بھی نہیں نکلا کچھ بھی نہیں نکلا وہ کہتے چلو دوبارہ قسمت آزمائے اور دوبارہ ایک اور پھرتے ہیں بس یہی ترتیب پھر آخر میں لڑائی ہو جاتی تھی ایک دوسرے کو انشاءاللہ شاء اللہ کے دن بات کریں گے